پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے یہی کہ تم زمین میں فساد بچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو